حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم نے ترویہ کے دن یعنی آٹھ ذوحڈہ کو ظہر اثر مغرب عشاء اور فجر نو ذولہ کو مینا میں ادا کی پھر عرفہ کی طرف روانہ ہوئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار چار